حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت نے عورت کے کے لیے خامن گھر عدت گزارنے کو منسوخ کر دیا ہے اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اس آیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان غیر اخراج یعنی عورتوں کو دنان عدت میں گھروں سے نکالا نہ جائے وہ خود چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکسٹھ